مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا مالک ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر بالخصوص اس لیے آیا کہ اس دن تمام مخلوقات کی بادشاہت ختم ہو جائے گی تمام شاہان دنیا اور ان کی رعایا تمام آزاد و غلام اور چھوٹے بڑے سب برابر ہو جائیں گے اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت و بادشاہت باقی رہے گی سبھی اس کے جلال و جبرود کے سامنے سر نگو ہوں گے اس کی جنت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار قیامت کے دن اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے پھر خود ہی جواب دے گا صرف اللہ کی جو ایک ہے اور قہار ہے غافر آیت سولہ قیامت کے دن کو یوم الدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اعمال کے جزا کا دن ہوگا جس نے اس دنیا میں جیسا کیا ہوگا اسے اس کا بدلہ مل کر رہے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم خافیہ جس دن تم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اس دن تم سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی الحاقہ آیت اٹھارہ